اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو